السلام علیکم آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید پچھلے لیکچر میں جو کچھ پڑھا تھا اس کا ہلکا سا اوور ویو کانٹیکسٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے پچھلے لیکچر میں ہم نے بائنری آپریٹر اور یونری آپریٹر دیکھے تھے لاسٹ ٹو بائنری آپریٹرس پر index operator and function operator یہ دونوں آپریٹر کلاس کے ممبر فنکشن ہونے چاہیے بڑی آبویس بات ہے پچھلے لیکچر میں ڈیٹیل میں اس پہ بات ہوئی تھی یہ دونوں ممبر فنکشن اس لیے ہونے چاہیے کہ اگر آپ نے ان دونوں فنکشن آپریٹرس کو کال کرنا ہے تو لیفٹ ہینڈ کے اوپر ہمیشہ آبجیکٹ آتا تھا کیونکہ اگر آپ نے اسٹرنگ کی کلاس ڈکلیئر کی ہے اور اسٹرنگ کے گیون اسٹرنگ جو اس آبجیکٹ میں پڑی ہوئی ہے اس کے پہلے ایلیمنٹ یا دوسرے ایلیمنٹ کو آپ ایکسیس کرنا چاہتے ہیں انڈیکس آپریٹر کے ذریعے تو آپ آبجیکٹ کا نام دیں گے اور اس کے بعد انڈیکسنگ آپریٹر دے کے بتائیں گے کس انڈیکس کے اوپر کوئی لیٹر جو ہے آپ نے اسے ایکسیس کرنا ہے اس لیے یہ ممبر فنکشن ہونا چاہیے تھا اسی طرح فنکشن کا جو آپریٹر ہے فنکشن کا آپریٹر بھی فنکشن کا نام دیا جانا ہے اور وہ فنکشن کا نام کیا ہے وہ آبجیکٹ جس کے اوپر فنکشن آپریٹر ڈیفائن کیا گیا ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ آپریٹر بھی فنکشن کا operator as a member function declare کیا جائے کلاس فنکشن eh, کا آپریٹر واحد آپریٹر ہے جو کہ ویریبل نمبر آف پیرامیٹرس لے سکتا ہے باقی جتنے آپریٹر ہم نے دیکھے ان کی ایگزامپلس دیکھیں ان میں بائنڈری ٹائپ کے تھے تو نارملی رائٹ ہینڈ آپرینٹ جو ہے وہ ایز اے پیرامیٹر بھجوایا جا رہا ہے اگر بائنڈری آپریٹر کو آپ نے as a member function code کیا ہے لیکن فنکشن کی کوئی سو کالڈ پری کنسیوڈ یا ان بلٹ سیمانٹکس نہیں ہے کوئی بھی چیز ہم فنکشن آپریٹر کے ساتھ کر سکتے ہیں باقی سب آپریٹرس کی جو ہم نے دیکھے ان کی کچھ نہ کچھ پہلے سے کچھ سیمانٹک موجود تھی بائنڈری پلس ہے دو آبجیکٹس میں کچھ پلس ٹائپ کی چیز ہونی چاہیے ایڈیشن ٹائپ کی چیز ہونی چاہیے انڈیکسنگ کا آپریٹر لگا رہے ہیں تو اس کی بھی کچھ پری کنسیوڈ نوشنز ہیں سیمانٹکس ہے کہ ایک ٹائپ کی چیز آپ کے پاس ہے اس کے کسی خاص انڈیکس کے اوپر آپ نے کوئی ویلو ایکسیس کرنی ہے کاپی اسائنمنٹ کی بھی ہمارے پاس پری ڈیفائنڈ سیمانٹک موجود ہے فنکشن آپریٹر کی کچھ نہیں ہے اور ہم نے اگزامپل دیکھی تھی without any parameter with one parameter and we can take any parameter that as situation demand جس کام کے لیے ہم نے فنکشن کا آپریٹر اوور لوڈ کیا ہے وہ ڈکٹیٹ کرے گا کہ یہ کتنے پیرامیٹرز لے رہا ہے اور اس کی ریٹرن ٹائپ کیا ہے اور اسی ایگزامپل کے اوپر ہم نے بائنری آپریٹر کا سیکشن کلوز کر دیا تھا then we went on to how to overload unary operator اور یونری آپریٹر ہم نے دیکھا تھا کہ اگر آپ ممبر فنکشن کے طور پہ آپ کوڈ کریں تو کوئی پیرامیٹر نہیں لیتے ہیں اور اگر آپ نان ممبر فنکشن کے طور پہ اسے کوڈ کریں گے تو یہ دو ایک پیرامیٹر لیتا ہے اور ایک پیرامیٹر جو ہے وہ آپرنٹ ہے جس کے اوپر اس نے آپریٹ کرنا ہے اور ہم نے اگزامپل لی تھی یونری مائنس کی اور وہ ہم نے کوڈ دیکھا تھا سمپل انف کوڈ تھا آج یونری آپریٹرس کو لے کے ہی آج کا لیکچر مزید آ کے چلے گا اور اس میں ہم پری انکریمنٹ اور پوسٹ انکریمنٹ کے آپریٹرس دیکھیں گے اور انہیں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے آئیے آج کے لیکچر کی طرف unary operators pre increment post increment اور pre decrement post decrement plus plus minus minus آپ پہلے یوز کرتے آئے ہیں اور اسکرین کے اینڈ کے اوپر آپ اگزامپل دیکھ رہے ہیں H is some variable it is being post h H plus plus so on G minus minus plus plus plus H so and so forth ہم پری اور پوسٹ انکریمنٹ اور ڈیکریمنٹ کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں فرسٹ کوشچن کہ اس کی فنکشنلٹی کیا ہونی چاہیے اگر ہمیں فنکشنلٹی پتا چل جائے جس کو ہم انکوڈ کرنے جا رہے ہیں تو لازم بات ہے ہم پروٹوٹائپ اس فنکشنلٹی سے نکال ہی لیں گے اور ان فنکشنس کا کوڈ بھی نکل آئے گا so first look at post increment اس کا بہیویئر کیسے ہے انٹ کے لیے فلوٹ کے لیے یا جو ٹائپس آپ پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں لیٹ سے جو ہیں سی پلس پلس کی اور یا سی لینگویج کی ان کے لیے جو کچھ ہے ہم انہیں دیکھتے ہیں سو پوسٹ انکریمنٹ کا بہیویئر یہ ہوتا ہے کہ جس ویریبل کے اوپر اسے اپلائی کیا جاتا ہے وہ اس کی کرنٹ ویلو میں ون انکریمنٹ کر دیتا ہے اور اس کے بعد جو پریویس ویلو ہے وہ ریٹرن کرتا ہے that is crucial point let me repeat it when you apply post increment to a variable let see of type int of float سب سے پہلے اس ویریبل کی ویلو میں ایک انکریمنٹ کیا جاتا ہے ون آف اپروپریٹ ٹائپ اگر انٹ ویریبل کے اوپر آپ پوسٹ انکریمنٹ لگا رہے ہیں تو اس میں انٹیئر ون ایڈ کرے گا اور اگر آپ اسے فلوٹ یا ڈبل کے اوپر لگا رہے ہیں تو فلوٹ یا double constant one point O جو ہے وہ اس میں ایڈ کرے گا اور اس کے بعد جو چیز ریٹرن ہوگی وہ پریویس ویلو ریٹرن ہوگی دیٹس دی کروشل پوائنٹ اور میں بھی آپ کو اسکرین پہ دکھاؤں گا اس کا ایک ایگزامپل بھی اور پوسٹ ڈیکریمنٹ بھی ایسے ہی کرتی ہے کہ وہ ویریبل کی کرنٹ ویلو میں سے کانسٹنٹ ون جو ہے وہ اس سے ڈیکریمنٹ کرتی ہے سبٹریکٹ کرتی ہے اور پریویس ویلو جو ہے ویریبل کی وہ ریٹرن کرتی یہ آپ اسکرین پہ ایگزامپل دیکھیے کوڈ کا سنائپٹ ہے چھوٹا سا int X is equal to one comma Y is is equal to two X being initialise to one and Y to two then we are second line جو ہے وہ اسکرین کے اوپر پرنٹ کرا رہے ہیں وائی کی ویلو پوسٹ انکریمنٹ کے ذریعے so C out insertion operator Y plus plus that is post increment Y insertion operator end L اور تیسری لائن میں دوبارہ ہم C out insertion operator Y کروا رہے ہیں اسکرین کے نچلے پارٹ میں آؤٹ پٹ دی گئی سو سیکنڈ لائن دیکھیے جہاں پہ ہم نے پوسٹ انکریمنٹ کا آپریٹر یوز کیا ہے وائی پلس پلس وائی کی انیشیل ویلو ٹو ہے جب ہم نے وائی پلس پلس کیا تو پہلے وائی کی ویلو میں ایک ایڈ ہوا وائی کی ویلو دو تھی تو اس کی ویلو تین ہو گئی لیکن جو ویلو ریٹرن کی اس آپریٹر نے پوسٹ انکریمنٹ آپریٹر نے وہ وائی کی پریویس ویلو تھی اور وائی کی پریویس ویلو ٹو تھی سو so, دو آؤٹ پٹ کیا اس لائن نے وائی کی ویلو اٹ سیلف چینج ہو کے تین ہو چکی ہوئی تھی لیکن پریویس ویلو وائی ریٹرن ہوئی اور وہ وائی جو تھا وہ اسکرین پہ پرنٹ کرا دیا گیا اب اسکرین پہ آؤٹ پٹ دیکھیے آؤٹ پٹ کی پہلی لائن ٹو ہے اور اس کے بعد تیسری لائن جو ہے اگزامپل کی C out insertion operator Y دوسری لائن میں وائی کی ویلو تین ہو چکی ہوئی ہے پوسٹ انکریمنٹ آپریٹر کی وجہ سے اب یہ جو تیسری لائن ہے C out insertion operator Y یہاں پہ اب تین آؤٹ پٹ ہو رہا ہے اسکرین کے اوپر اور جو اسکرین کے اوپر آپ اپنے لوور پارٹ میں دیکھیں دو کے بعد نچلی لائن جو ہے یہ تین جو ہے یہ دوسرے سی آؤٹ کی وجہ سے آئی ہے crucial point is output two اور وہ اس وجہ سے آئی کہ پوسٹ انکریمنٹ آپریٹر نے نو no ڈاؤٹ اس کی ویلو کو تین کر دیا تھا اور وہ پہلے تین کیا لیکن جو چیز اس نے ریٹرن کی وہ اس کی پریویس ویلو تھی وائی میں دوبارہ اس بات کو کہہ رہا ہوں پریویس ویلو ریٹرن کی گئی ویلو ریٹرن کی گئی میں یہ نہیں کہہ رہا ریفرنس ریٹرن کیا گیا there is significant difference important difference between these two phrase value return کی گئی ورسز ریفرنس ریٹرن کیا گیا یہاں پہ ویلو ریٹرن کی گئی ہے value you can consider for all practical purposes to be a constant اگر کانسٹنٹ ریٹرن کیا گیا ہے فار آل پریکٹیکل پرپز تو آپ اس کی ویلو کو اب چینج نہیں کر سکتے ہیں اور اسکرین پہ اب آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ اسی پوائنٹ کو ایمفسائز کرنے کے لیے یہ ایگزامپل لائی گئی ہے کہ جب post increment operator value return کرتا ہے اس ویلو کو آپ چینج نہیں کر سکتے آپ اسکرین پہ دیکھیے سنائپٹ کا پہلی لائن جو ہے int is equal to two Y ایک ویریبل ڈکلیئر کر رہے ہیں ان ٹائپ کا اور اسے انیشلائز کر رہے ہیں دو سے نیکسٹ لائن جو کہ یلو میں دکھائی گئی ہے وہ Y plus plus plus plus ہم چاہ رہے ہیں کہ پوسٹ انکریمنٹ کا آپریٹر دو دفعہ لگایا جائے so Y plus plus we are assuming کہ وہ دو میں ایک ایڈ کر کے اس کی ویلو تین آ جائے گی تو اب جو ویلو آئی ہے ہم اس کے اوپر دوبارہ پوسٹ انکریمنٹ لگا کے چاہ رہے ہیں کہ وہ چار ہو جائے لیکن کمپائلر ایرر دے رہا اسے دو دفعہ وہ اس آپریٹر کو انٹینڈم نہیں لگانے دے رہا چلیے اسے اگلی لائن کر لیتے ہیں جو اسکرین پہ آپ کو دوبارہ یلو نظر آ رہی ہے that is Y plus plus اب پوسٹ انکریمنٹ آپریٹر ہم ایک دفعہ ہی لگا رہے ہیں لیکن ہم اسے اسائنمنٹ کے آپریٹر کے as a left hand operand کے طور پہ یوز کر رہے ہیں so Y plus plus is equal to X اور یہاں پہ ایکس جو ہے وہ انیشلائز کیا گیا ہے تین سے آپ اسکرین کے اوپر پہلی لائن پہ دیکھ رہے ہیں ایکس انیشلائز کیا گیا ہے تین سے کمپائلر اسے بھی ایرر دے رہا ہے ٹیکنیکل ٹرم میں compiler is not accepting Y plus plus as an L value اور اگر آپ کمپائلر آپ اس کوڈ کو کمپائل کریں تو وہ کہے گا کہ L value expected as a left hand on the left hand side of the is equal to sign assignment operator sign so Y plus plus ہمیں ایل ویلو ریٹرن نہیں کر ایل ویلو کیا چیز ہوتی ہے آپ کو پہلے سے پتا ہوگا میں ریپیٹ کرتا ہوں اس چیز کو ایل ویلو ہم اس چیز کو کہتے ہیں جس میں جو کہ for all practical purpose assignment operator کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آ سکے اور اس میں ہم کوئی چیز ڈال سکے that's where the term L value came from in other word ہم کوئی ویریبل ایکسپیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں سو وائی پلس پلس جو ہے وہ ہمیں ویریبل نہیں دے رہا اس وجہ سے ایرر آ رہی ہے اور وہ اس وجہ سے ایرر آ رہی ہے کہ Y plus plus value return کرتا ہے ویریبل ریٹرن نہیں کرتا that's the crucial dis difference between returning a value and returning a reference اگر ریفرنس ریٹرن کیا جائے تو ایک قسم کا ویریبل آ رہا ہے اور اگر ویلو ریٹرن کی جائے تو فار آل پریکٹیکل پرپز وہ ایک کنسیڈر کر سکتے ہیں آپ کے وہ کانسٹنٹ ورنہ عجیب و غریب ایشو آ جاتے ہیں اور میں ابھی اس پوائنٹ میں نہیں جا رہا سفائسز ٹو سے کہ اگر ویلو کسی جگہ پہ آ رہی ہے ریٹرن ہو رہی ہے تو وہ ایکٹ کرتی ہے آلموسٹ ایز اے کانسٹنٹ آپ اسکرین کے اوپر سنائی پہ وہ دیکھ رہے ہیں ببل سا post increment plus plus returns by value hence an error while assignment کیونکہ it can not act as an L value آئیے اب پری انکریمنٹ کا بہیویئر دیکھتے ہیں جب بھی پری انکریمنٹ کسی ویریبل کو کیا جاتا ہے تو اگین اس ویریبل میں ون ایڈ کیا جاتا ہے انکریمنٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس ویریبل کا ریفرنس ریٹرن کیا جاتا that is the crucial difference between post increment and pre increment pre increment میں ویلیو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد انکریمنٹ کرنے کے بعد اس ویریبل کا ریفرنس ریٹرن کیا جاتا ہے پوسٹ انکریمنٹ میں ویلیو ریٹرن کی جا رہی تھی اور وہ بھی پریویس ویلیو اسی طرح پری ڈیکریمنٹ جو ہے اس کا بیہیویئر بھی اسی لائن کے اوپر ہے کہ پہلے اس کی ویلیو ڈیکریمنٹ بائی ون کی جاتی ہے اور پھر اس کا ریفرنس ریٹرن کیا جائے here is the crucial difference through example code snippet first line int Y is equal to two Y variable in type کا دو سے انیشلائز کیا جا رہا ہے سیکنڈ لائن میں ہم اسکرین کے اوپر وائی کو پری انکریمنٹ کر کے اس کی آؤٹ پٹ شو کروانا چاہتے ہیں that is C out insertion operator plus plus Y that is pre increment Y and then insertion end line اور دوسری لائن کے اوپر ہم دوبارہ آپ خالی وائی کی ویلو کو اسکرین کے اوپر پرنٹ کرا رہے ہیں C out insertion operator Y insertion operator end line so جو دوسری لائن ہے جہاں پہ پری انکریمنٹ کا آپریٹر یوز کیا گیا ہے وہاں پہ وائی کی ویلو جو کہ کرنٹ ویلو ٹو ہے اس میں ایک انکریمنٹ کر کے اسے تھری کیا جا رہا ہے اور پھر اس کا ریفرنس ریٹرن کیا جا رہا ہے وائی کا ہی ریفرنس ریٹرن کیا جا رہا ہے سو so, کیونکہ وائی کا ریفرنس ریٹرن کیا جا رہا ہے ایلیس ریٹرن کیا جا رہا ہے اس میں کرنٹ ویلو تین پڑی ہوئی ہے وہ تین اسکرین کے اوپر آ جاتی ہے اور وہ آپ آؤٹ پٹ پہ دیکھ رہے ہیں لوور ہاف آف یور تین نظر آ رہا ہے پہلی لائن میں اور دوسری لائن میں بھی آپ کو تین نظر آ رہا ہے کیونکہ دوبارہ جب پرنٹ کروایا گیا تھا وائی تو اس کی ویلو تین ہی تھی وہ آپ کو اب تین نظر آ رہا ہے یہ ڈفرنس تھا پوسٹ انکریمنٹ اور پری انکریمنٹ میں پوسٹ میں پہلے انکریمنٹ ضرور ہوتا ہے لیکن پریویس ویلو ریٹرن ہوتی ہے تو پچھلی اسکرین جو آپ نے دیکھی تھی اس میں دو ریٹرن ہو رہا تھا کیونکہ پوسٹ انکریمنٹ کیا گیا تھا یہاں پہ کیونکہ پری انکریمنٹ کیا جا رہا ہے اس لیے آؤٹ پٹ کی پہلی لائن میں تین نظر آ رہا ہے پہلے انکریمنٹ کیا دو کی ویلو تین ہوگی اور پھر اس ویریبل وائی کا ریفرنس ریٹرن کر دیا وائی وائی میں تین ہی پڑا ہوا تھا اس لیے اسکرین پہ آپ کو پہلی لائن میں تین نظر آ رہا ہے یہی چیز اب آپ کو ریفرنس ریٹرن کر رہا ہے اسکرین پہ دکھا رہے ہیں اسی چیز کو ایمفیسائز کرنا چاہ رہا ہوں میں پہلی لائن میں کوڈ سنائپٹ میں ہم نے ایکس کو دو سے انیشلائز کیا ہے وائی کو دو سے انیشلائز کیا ہے دونوں ان ٹائپ کے ہیں دوسری لائن میں ہم اگین پری انکریمنٹ آپریٹر دو دفعہ لگانا چاہ رہے ہیں in succession plus plus plus plus Y یہاں پہ کمپائلر ایرر نہیں دے رہا سو وہ دو دفعہ پری انکریمنٹ آپریٹر لگانے دے رہا ہے پوسٹ انکریمنٹ نہیں لگانے دیے تھے پہلے ہم نے دیکھا تھا اس نے ایرر دے دی تھی ہو کیا رہا ہے سو پری انکریمنٹ آپریٹر جو ہے وہ ایک قسم کا رائٹ ٹو لیفٹ کام کر رہا ہے سو وائس کے ساتھ جو متصل ایڈ جوائنگ پلس پلس ہے وہ پہلے چلا وائی کی ویلو دو سے تین ہو گئی اور جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے دیکھ آئے تھے اس آپریٹر نے جو چیز ریٹرن کی وہ reference to the variable Y return کیا اور آپ جانتے ہی ہیں کہ ریفرنس جو ہے وہ ایلیس ہے ایک دوسرا نام ہے کسی چیز کا سو so جب ریفرنس ریٹرن کیا بیسیکلی ویریبل ریٹرن ہو رہا ہے تو جب ویریبل ریٹرن ہوا تو اس ویریبل کے اوپر دوبارہ ہم پلس پلس کا آپریٹر لگا سکتے ہیں تو جب دوبارہ پلس پلس کا آپریٹر اس ویریبل پہ لگا تو اس ویریبل کی ویلو اب تین سے چار ہو گئی this is the profound effect of returning a value versus returning a reference reference جو ہے ایک قسم کا ویریبل اسی وجہ سے یہ پاسبل ہو چکا اسی چیز کو ایمفیسائز کرنے کے لیے آپ اسکرین کے اوپر اپنی فورتھ لائن دیکھیے یہاں پہ ہم plus plus Y pre increment Y کے اوپر کر رہے ہیں اور پھر اسے as an L value use کر رہے ہیں اسائنمنٹ آپریٹر کا plus plus Y is equal to X اور کمپائلر یہاں پہ بھی شور نہیں کر رہا اگین وہ اس لیے شور نہیں کر رہا کہ plus plus Y is returning a reference reference is a variable and variable can act as an L value variable کی ویلو چینج کی جا سکتی ہے اسائنمنٹ آپریٹر کے ذریعے اور وہ ہم کر رہے ہیں سو so, وائی جو ہے جس میں پہلے چار آ چکا ہوا ہے پری انکریمنٹ کا آپریٹر اسے پانچ کرتا ہے لیکن اسائنمنٹ کا آپریٹر جو ہے اس میں ایکس کی ویلیو اسائن کر دیتا ہے ایکس میں کیونکہ ٹو پڑا ہوا ہے اس لیے آپ اسکرین کے لوور ہاف پہ دیکھیے جو لاسٹ لائن آؤٹ پٹ کی ہے وہ آپ کو دو شو کرا رہی ہے پری انکریمنٹ نے کی کی ویلیو ضرور چینج لیکن اس کے بعد اس کی ویلیو اوور رائٹ ہو گئی ایکس کی ویلیو سے اسائنمنٹ کی وجہ سے that is the crucial difference اور یہ آپ کو ہیلپ کرے گا یوزر ڈیفائن ٹائپ کے لیے اپنی جو کلاس لکھ رہے ہیں اس کے لیے پری انکریمنٹ اور پوسٹ انکریمنٹ کے فنکشنز کو لکھنے کی ان کا پروٹوٹائپ ڈکلیئر کرنے کی آئیے اب ہم اپنی کلاس جو کہ کمپلیکس ہم یوز کرتے آئے ہیں اس کے لیے پری انکریمنٹ اور پوسٹ انکریمنٹ کا آپریٹر لکھتے ہیں پری انکریمنٹ کی فنکشنلٹی یہ ہے کہ اس کے ریئل پارٹ میں ون ایڈ کر دے گی اور پوسٹ انکریمنٹ بھی اس کے ریئل پارٹ میں ون ایڈ کرے گی امیجنری پارٹ کو ہم چینج نہیں کریں گے یہ فنکشنلٹی ہے پری انکریمنٹ کمپلیکس کے لیے جو ہم امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں پری انکریمنٹ کے آپریٹر اس کا پروٹوٹائپ اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے ہے this is complex reference operator plus plus as a member function unary operator ہے ممبر فنکشن کے طور کے اوپر یہ کوئی پیرامیٹر نہیں لیتا تو اس نے کوئی پیرامیٹر نہیں لیا ریٹرن ٹائپ ہم ریفرنس ریٹرن کر رہے ہیں کیوں ریفرنس ریٹرن کر رہے ہیں اس لیے کہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے دیکھ آئے ہیں کہ پری انکریمنٹ ریفرنس ریٹرن کرتا ہے اسی لیے ہم plus plus Y is equal to X کر سکے تو یہاں پہ یہ ریفرنس ریٹرن اور اس کے نیچے گرین سے کلر میں دکھایا ہوا ہے کہ اگر ہم نے اسے as a non member function declare کرنا ہے تو کیسے کریں گے friend complex reference operator plus plus and in takes one parameter that is const complex reference جس آپریٹر کے اوپر ہم یہ پری انکریمنٹ کا فنکشن لگا رہے ہیں وہ ایز اے پیرامیٹر آ جائے گا کوڈ اس کا بڑا سمپل ہے ممبر فنکشن کے طور کے اوپر ریئل پارٹ میں ایک ایڈ کر رہے ہیں اور جو انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ریفرنس ریٹرن کر رہے ہیں کرنٹ آبجیکٹ کا جس کے اوپر یہ پری انکریمنٹ کا فنکشن آپریٹر کال کیا گیا ہے that is return star this this is a pointer to the current object جب ہم نے اسے ڈی ریفرنس کر لیا اسٹیرکس کے ذریعے تو وہ ایک قسم کا آبجیکٹ ریٹرن کر رہا ہے اور فنکشن کی ریٹرن ٹائپ کیا ہے کمپلیکس ریفرنس تو ایک ریفرنس ریٹرن کیا جائے as a non member function کوئی خاص فرق نہیں ہے ناؤ جو کہ پیرامیٹر میں ہمارے پاس جو آبجیکٹ آیا ہے ایچ آبجیکٹ آیا ہے وہ ہم کیونکہ یہ فرینڈ فنکشن تھا تو h dot real plus is equal to one کر دیا اور اسی آبجیکٹ کو ہم نے ریٹرن کر دیا ریٹرن ایچ اس لیے کیونکہ ہم نے اس کا ریفرنس ریٹرن کرنا نا you can write this thing complex کے ویریبلس آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں اور ان کے اوپر پری انکریمنٹ کا آپریٹر لگا سکتے ہیں اور پری انکریمنٹ کا آپریٹر کیونکہ ریفرنس ریٹرن کر رہا ہے کمپلیکس کے کیس میں اس اس لیے ہم کو ایز این ایل بھی یوز کر سکتے ہیں اسکرین کے اوپر آخری لائن جو آپ دیکھ رہے ہیں that is plus plus h one is equal to so plus plus h one is being used on the left hand side of the assignment operator compiler کوئی ایرر نہیں دے گا اس لیے کیونکہ پلس پلس نے جو چیز ریٹرن کی ہے وہ ریفرنس ہے reference is an object post increment اس کا ہم نے فنکشن لکھنا ہے اس آپریٹر کو اوور لوڈ کرنا ہے اسی کمپلیکس کلاس کے لیے یہ بھی یونری آپریٹر ہے اب کمپائلر کو کیسے پتا چلے گا کہ کون سا فنکشن کال کیا جائے تو پری انکریمنٹ ہے اور کون سا کال کیا جائے تو پوسٹ انکریمنٹ ہے unary operator as a member function کوئی پیرامیٹر نہیں لیتا اور as a non member function ایک پیرامیٹر لیتا ہے وہ پیرامیٹر کون سا ہوتا ہے جس کے اوپر یہ پری یا پوسٹ انکریمنٹ کا آپریٹر کال کیا جا رہا ہے سو so, کمپائلر کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ان میں ڈفرینشیٹ کر سکے سو so, لینگویج بنانے والے مجبور ہوئے کہ ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کروانا ہے تو کچھ کیا جائے مزید کیا جائے سو so, اس کے لیے انہوں نے جو سولوشن ڈھونڈا وہ یوں تھا کہ ایک ڈمی انٹ پیرامیٹر بھجوایا جائے اب ہر صورت میں ڈمی انٹ پیرامیٹر ہوگا تاکہ کمپائلر ڈفرینشیٹ کر سکے کہ یہ پوسٹ انکریمنٹ ہے یہ اسکرین پہ آپ دیکھیے یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر as a member function post increment کو آپ اوور لوڈ کر رہے ہیں تو اسے آپ ایک پیرامیٹر دیں گے ڈمی پیرامیٹر ان ٹائپ کا ہوگا اور اگر آپ اسے as a non member function code کر رہے ہیں ڈکلیئر اور ڈیفائن کر رہے ہیں تو وہ دو پیرامیٹر لے گا پہلا پیرامیٹر آبجیکٹ جس کے اوپر یہ پوسٹ انکریمنٹ کا فنکشن اپلائی کیا جا رہا ہے اور دوسرا ڈمی پیرامیٹر ان ٹائپ کا جو امپورٹنٹ چیز ہے جو اس کی فنکشنلٹی میں جانی چاہیے وہ اسکرین کے اوپر میں نے دوبارہ لکھ کے ریٹریٹ کر رہا ہوں دس از امپورٹنٹ پوائنٹ اور وہ یہ ہے کہ پوسٹ انکریمنٹ میں current value of the object جو ہے کیونکہ وہ ہم نے ریٹرن کرنی ہوتی ہے کرنٹ ویلو ایکٹ کرتی ہے as a previous value so current value کو ہم ایک ٹیمپریری ویریبل میں اسٹور کر لیتے ہیں اس کے بعد آبجیکٹ میں انکریمنٹ ایک کر دیتے ہیں اور پھر جو یہ ٹیمپریری ویریبل میں ہم نے ویلو اسٹور کی ہوتی ہے اس ویلو کو ہم ریٹرن کر دیتے ہیں یہی خلاصہ ہے اس چیز کا جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکشن میں دیکھا تھا پوسٹ انکریمنٹ کی یہ پروٹوٹائپ ہے پوسٹ انکریمنٹ کا اور اس میں دو امپورٹنٹ چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں پہلی تو return type return type is complex here it is not complex reference اور آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ ریٹرن ویلو کوئی ٹائپ دے دیں تو اس کا مطلب ہے the value is being return جی جسے ریٹرن بائی ویلو کہتے ہیں ویلو ریٹرن ہو رہی ہے ریفرنس ریٹرن نہیں ہو رہا اور دوسرا ڈفرنس جو ہے وہ ہے کہ ایک ڈمی پیرامیٹر انٹ لے رہا ہے جو کہ پری انکریمنٹ کے طور پہ کچھ نہیں لے رہا تھا نا this is the differentiation on which compiler banks اگر پوسٹ انکریمنٹ ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ آپریٹر پلس پلس جو فنکشن ہے جو پیرامیٹر انٹ لے رہا ہے وہ اسے انووک کرے گا کوڈ سیمپل ہے ممبر فنکشن کے طور کے اوپر اسے اس کا کوڈ اسکرین پہ آپ کو دکھایا گیا ہے امپورٹنٹ چیز جو نوٹ کرنے کی ہے اور جو جان بوجھ کے یہاں پہ کی گئی ہے جو پیرامیٹر یہاں پہ ہے اس کی ٹائپ انٹ دی گئی ہے پیرامیٹر کا نام نہیں دیا گیا اینڈ دس از نو ایرر اگر آپ کسی پیرامیٹر کو یوز نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو بے شک آپ اس کا پیرامیٹر جو ویریبل ہے اس کا نام دینے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ اس کی ٹائپ مینشن کر دیجئے اور یہاں پہ صرف ٹائپ مینشن کی گئی ہے just to emphasize the fact that this is a dummy variable and this is not to be used within the body of this function پہلی لائن اس فنکشن کی complex t is equal to asterisks this this is pointing to current object dereferencing this gives us the value of the object وہ کرنٹ ویلو لے کے ہم ایک ٹیمپرری ویریبل ٹی میں اسے اسٹور کر رہے ہیں اور وہ اس لیے اسٹور کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے یہ پریویس ویلو ریٹرن کرنی ہوتی ہے اس کے بعد ریئل پارٹ میں ہم نے ایک انکریمنٹ کر دیا real plus is equal to one اور آخر میں جو ٹیمپرری ویریبل میں ہم نے ویلو اسٹور کی ہوئی تھی which is now the previous value اب ہم اس کو ریٹرن کر رہے ہیں آبجیکٹ میں ایک انکریمنٹ ہو گیا ہے real plus is equal to one جو سیکنڈ لائن کوڈ کی ہے باڈی کی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے ویریبل میں آبجیکٹ میں ایک انکریمنٹ کر دیا ہے لیکن ریٹرن جو ہے اس کی پریویس ویلو کو کرنا تھا جو کہ ہم نے اسٹور کر لی تھی ٹیمپرری ویریبل ٹی میں اور وہ ویلو ریٹرن کی جا رہی ہے return type is complex whatever is being return is a value is not a reference اسی وجہ سے post increment post decrement can not act as lvalue اور یہ اس کا کوڈ جب پوسٹ انکریمنٹ کا آپریٹر اوور لوڈ کیا جا رہا ہے as a non member function front non member function code ویسا ہی ہے کوئی خاص فرق نہیں ہے دس از این ایگزامپل جی complex h one h two h three h one plus plus this is a simple operation that you can perform پر next line which is in yellow اگر آپ یہ اسکرین پہ لکھیں گے تو ایرر آئے گی اور ایرر آنی چاہیے اور وہ ایچ تھری پلس پلس جو کہ اسائنمنٹ آپریٹر کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے اس وجہ سے یہ ایرر آ رہی ہے کیونکہ ابھی ہم نے کوڈ دیکھا وہ ویلو ریٹرن کرتا ہے ریفرنس ریٹرن نہیں کرتا value acts for all practical purpose as a constant constant کی ویلو چینج نہیں کر سکتے ہیں یا constant itself can not act as an lvalue اس وجہ سے یہ ایرر آ رہی ہے پری اور پوسٹ ڈیکریمنٹ ایگزیکٹلی انہیں لائنس کے اوپر امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں کوئی خاص فرق نہیں ہے صرف پلس کی جگہ مائنس آ جائے گا اگر ہم اسے کمپلیکس کلاس کے لیے ان آپریٹرس کو اوور لوڈ کریں اس کے ساتھ ہی ہم یونری آپریٹرس ختم کر رہے ہیں ہم نے تین ایگزامپل دیکھ لی یونری مائنس کی اور پری اینڈ پوسٹ انکریمنٹ کی دیکھ لی اب ہم نئے ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں اور یہ نیا ٹاپک جو ہے یہ اگین آپریٹر سے ہی کنسرنڈ ہے لیکن ایک خاص ٹائپ کے آپریٹر سے اور وہ یہ ہے ٹائپ کنورژنس آپ کو پتا ہے کہ C plus plus automatically type coerce کر دیتا ہے اگر ٹائپس کمپیٹیبلس ہوں اور آپ اسکرین کے اوپر ایگزامپلس بھی دیکھ رہے ہیں int f is equal to zero point zero two one f جو ہے انٹ ٹائپ کا ویریبل ہے لیکن اسے جس ویلو سے انیشلائز کیا جا رہا ہے وہ ریئل ہے فلوٹ یا ڈبل ٹائپ کی ہے کمپائلر آٹومیٹیکلی فلوٹ ٹائپ کو کورس کر دے گا کنورٹ کر دے گا انٹ میں اور ویلو جو ہے وہ ویریبل ایف میں اسائن کر دی جائے گی یہاں پہ اچھے کمپائلر جو ہیں کمپائلشن کے ٹائم کے اوپر وارننگ ضرور دیں گے کہ میں ٹائپ کورس تو کر رہا ہوں لیکن there is a danger that some part of the value may be lost یا some value may be lost اور وہ واضح سی ریزن ہے کہ real number can store much more than the int اور خاص طور پہ اس کا جو ڈیسیمل پارٹ ہے وہ تو آلموسٹ لوز ہوگا ہی ہوگا تو اچھا کمپائلر اس کوشچن پہ وارننگ دے گا لیکن اگر آپ نے جو اگلی لائن دکھا رہی ہے double g is equal to thirty four g double type کا ہے thirty four is a integer constant literal constant thirty four کی ویلو کو وہ آٹومیٹکلی ڈبل میں کنورٹ کر کے کوس کر کے جی کو اسائن کر دے گا اور یہاں پہ کمپائلر وارننگ نہیں دے گا سو امپلسٹ ٹائپ کنورژن جو ہوتی ہیں وہ ٹائپ کورشن کہلاتی ہیں اور لینگویج جو ہے سی پلس پلس کی لینگویج اس نے رولس بتائے ہوئے ہیں کہ کون کون سی ٹائپس میں کمپائلر آٹومیٹیکلی ٹائپ کو کر دے گا انٹ ہو فلوٹ ہو ڈبل ہو کریکٹر ہو ان سب میں وہ آٹومیٹیکلی ٹائپ کو کر دیتا ہے so this is one kind of type conversion implicit type conversion ones that the compiler can do automatically and these are called type کو دوسری ٹائپ کنورژ جو ہیں وہ یوزر ایکسپلسٹلی کمپائلر کو کہتا ہے کہ آپ کیجیے اور ایسی ٹائپ کنورژ کو ٹائپ کاسٹنگ کہتے ہیں اسکرین پہ آپ اگزامپل دیکھیے کوڈ کا snippet int g is equal to within پر zero dot zero two one zero g in type کا ویریبل ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں اور کمپائلر کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی ویلو کو آپ نے انیشلائز کرنا ہے 0.210 سے لیکن ساتھ اسے ایکسپلسٹلی آرڈر کر رہے ہیں کہ آپ پہلے اس ریئل ویلو کو انٹ میں کنورٹ کیجئے اور اس کے بعد جو ریزلٹ آئے اس سے جی کو انیشلائز کیجیے دس از ٹائپ کاسٹنگ پچھلی اسکرین پہ آپ نے جو دیکھا تھا اگر آپ یہ کمپائلر کو ایکسپلسٹلی آرڈر نہ بھی کریں تو بھی اس نے ٹائپ کو ارجن کر دینی تھی ریزلٹ دونوں کیسز میں ایک ہی آنا تھا لیکن یہاں پہ یوزر جو ہے ایکسپلسٹلی کمپائلر کو کہہ رہا ہے کہ آپ ٹائپ کنورژن کیجیے ٹائپ کاسٹنگ کیجیے سو آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ اس اسٹیج کے اوپر ٹائپ کاسٹنگ کروایا کیجیے اس سے اس اسٹیج کے اوپر آپ کی لرننگ اسٹیج کے اوپر آپ کو ریلی پتا چل جائے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا کرنا چاہ رہا ہوں پچھلی اسکرین کے اوپر جو کوڈ دیکھا تھا اگر آپ وہ بھی لکھتے ہیں تو بھی چل جائے گا لیکن یہ پاسبلٹی ہے آپ کو پتا ہی نہ چلے کہ انڈرنیت ہو کیا رہا ہے سی لینگویج کا کمپائلر کیا کر رہا ہے یہ اگر آپ کوڈ جو اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اگر آپ یہ لکھ کے دیں گے جو بھی اس کوڈ کو پڑھے گا وہ سمجھ جائے گا کہ جس نے بھی یہ کوڈ لکھا ہے اسے پتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ ایک فلور ٹائپ کو انٹ میں کنورٹ کرنا چاہ رہا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیپر ہے سی پلس پلس لینگویج کی سیکنڈ لائن بھی یہی کر رہی ہے double double h is equal to thirty five یہ دو سینٹیکس ہیں جو کہ سی پلس پلس میں یوز کیے جاتے ہیں ایک میں جس ٹائپ میں آپ اسے کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی ویلو کو اسے ود ان دیتے ہیں جبکہ دوسرے سینٹیکس میں جس ویلو کو آپ کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں اسے پرنتھس میں دیتے ہیں دونوں آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ہیں لیکن یہ سی اسٹائل میں ٹائپ کنورژن ہے سی پلس پلس میں ٹائپ کاسٹنگ کے لیے سنٹیکس علیحدہ سے یوز ہوتا ہے اور وہ میں پھر کسی سبسیکوینٹ لیکچر میں میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گا کہ سی پلس پلس میں ٹائپ کاسٹنگ کیسے کی جاتی سو سیکنڈ لائن میں آپ 35 جو کہ انٹیریئر لٹرل کانسٹنٹ ہے اس کو کمپائلر سے کہہ کے فورس کروا رہے ہیں کہ اس کی ٹائپ کو چینج کر کے ویلو جو ہے اس کی کنورٹ کر دی جائے فلوٹ میں یا ڈبل میں اور وہ ڈبل جو ہے وہ پھر اس سے ایچ کو انیشلائز کر دیا جائے class is a mechanism for user to define has اور ہر اون نیو ٹائپ ہم نے پیچھے آپریٹر اوور لوڈنگ دیکھی لینگویج ڈیزائنر نے آپریٹر اوور لوڈنگ اس لیے دی کہ یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ بھی ویسے ہی ایکٹ کریں جیسے کہ نارمل پری ٹائپس ہیں ان پلس انٹ فلوٹ ڈبل وہاں پہ آپ پلس مائنس ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں تو اگر یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ میں اس چیز کی ضرورت ہے تو آپ وہاں پہ بھی پلس ملٹیپلیکیشن مائنس وغیرہ کر سکیں اسی فلاسفی کے تحت اگر پری ڈیفائنڈ ٹائپس میں ٹائپ کوشن اور ٹائپ کاسٹنگ ہو سکتی ہے تو کیا یوزر ڈیفائنڈ ٹائپس میں بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہونی چاہیے اور لینگویج ڈیزائنر نے اس کی فیسلٹی بھی دی ہے دو طرح سے ٹائپ کنورژن ہونی چاہیے یوزر ڈیفائن ٹائپس کے لیے ایک تو کسی اور ٹائپ سے اس کرنٹ ٹائپ میں جو کہ یوزر ڈکلیئر اور ڈیفائن کر رہا ہے اس میں کنورٹ کیا جائے اور دوسرا کرنٹ ٹائپ کے ویریبل سے کسی اور ٹائپ کے ویریبل میں کنورژن ہو سکے اور یہ دونوں سی پلس پلس الاؤ کرتا ہے دونوں ٹائپ کی کنورشنس کو آئیے آپ دیکھتے ہیں کیسے اگر آپ نے کسی اور ٹائپ سے کرنٹ ٹائپ میں کرنٹ ٹائپ سے میری مراد وہ کلاس جو آپ لکھ رہے ہیں اس میں کنورژن کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک کنسٹرکٹر چاہیے جو کہ ایک پیرامیٹر لیتا ہو single parameter constructor single parameter constructor ہم پہلے دیکھ آئے ہوئے یوز کرتے آئے لیکن ہم نے کبھی اسے اس اینگل سے نہیں دیکھا اب میں چاہ رہا ہوں آپ اسے اس اینگل سے بھی دیکھیے single parameter constructor acts as a type conversion constructor parameter کی جو ٹائپ ہے اس ٹائپ کو وہ کنورٹ کر کے آپ کو نیا آبجیکٹ اس کرنٹ ٹائپ کا دیتا ہے جبکہ کرنٹ ٹائپ سے جو کلاس آپ لکھ رہے ہیں اس سے اگر آپ نے کسی اور ٹائپ میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ آپریٹر اوور لوڈ کرتے ہیں آئیے اب ہم دونوں کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں یہ کلاس اسٹرنگ کا کوڈ پہلے بھی دیکھتے آئے ہیں اور میں نے یلو میں اس کا سنگل پیرامیٹر کنسٹرکٹر جو ہے وہ کیا ہے تاکہ آپ اس کو دیکھیے اور ہم اسی پہ جانا چاہ رہے ہیں اور ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ انٹ ٹائپ کے ویریبل کو کنورٹ کریں اسٹرنگ ٹائپ کے آبجیکٹ یہ فنکشنلٹی ہے جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں ٹائپ کنورژن انٹ دیا گیا ہے سے تین سو پینتالیس which is an integer which is a literal constant اس کو کنورٹ کر کے اسٹرنگ اسٹرنگ میں میں کنورٹ کر دیا جائے اور وہ اسٹرنگ کی ویلو جو ہے وہ تھری فور فائیو ہو اور here three four five is a string it's not an integer یہ ہم ٹائپ کنورژن چاہ رہے ہیں یہ اسکرین کے آپ کے سامنے اس کا کوٹ ہے پہلی لائن تو صرف ہم سی آؤٹ کر رہے ہیں کہ جب بھی یہ کنسٹرکٹر کال ہو اسکرین کے اوپر ایک قسم کا میسج آ جائے کہ کنسٹرکٹر جو ہے یہ کال کیا گیا ہے اور اس کے آگے ایک کوٹ ہے پہلے ہم ٹیمپریری ایرے ڈکلیئر کر رہے ہیں پندرہ کریکٹرس کی پندرہ کریکٹر کی اس لیے کر رہے ہیں کہ اسٹرنگ جو انٹیریئر جو ہے وہ نارملی چار بائٹ کا ہوتا ہے اور ڈیسیمل میں وہ آلموسٹ دس ڈجٹ کا ڈیسیمل آ سکتا ہے تو اس لیے ہم نے اس دس ڈجٹ کے ڈیسیمل نمبر کو کورسپونڈنگلی اسٹرنگ میں کنورٹ کرنا ہے کریکٹرز میں کنورٹ کرنا ہے اس لیے ہم نے یہ ایک ٹیمپریری سی ارے بنائی ہے یہاں اس کے بعد اگلا ایک پری ڈیفائنڈ فنکشن یوز کر رہے ہیں انٹ ٹو الفا کا آئی ٹی زیرو اے جو کہ پری ڈیفائنڈ ہے اس کا پہلا پیرامیٹر جو ہے وہ انٹ ہوتا ہے جس کو کنورٹ کیا جانا ہے کورسپونڈنگ الفابیٹک کریکٹرس میں اس کے بعد جو دوسرا پیرامیٹر ایرے ہے کہ انٹ کی ویلیوز کو کورسپونڈنگ الفابیٹ کی ویلیو میں کنورٹ کر دے گا کریکٹر ویلیو میں کنورٹ کر دے گا اور تیسرا پیرامیٹر جو ہے وہ بیس ہے کہ انٹ کو جب کنورٹ کرنا ہے تو کس بیس میں کنورٹ کرنا ہے یہ بیس ٹین ہے جس میں سے کنورٹ کرنا ہے آئی ٹو اے جب انٹ کو کنورٹ کر کے ایرے میں رکھے گا جیسے تین سو پینتالیس ہے تو وہ اسے کنورٹ کر کے کریکٹر تین کریکٹر فور اور کریکٹر فائیو یہ تین ایرے کی پوزیشن میں زیرو ون اور سیکنڈ پوزیشن میں رکھ دے گا اور اسے نل ٹرمینیٹ بھی کروا دے گا سو so, اگلی لائن جو ہے وہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو انٹ ہے یہ کتنی اس نے جو بفر جو ایرے ہم نے ڈکلیئر کیا تھا ٹیمپریری کریکٹر ایرے اور سائز ففٹین اس میں ایکچولی اس نے کتنی جگہ گھیری ہے اور وہ اسٹرنگ لینتھ کا فنکشن یوز کر کے ہم نے سائز کا جو ڈیٹا ممبر ہے اس میں اس کی ویلو کو ڈال دیا جو اسٹرنگ بنا ہے انٹ سے اس کا سائز کیا بنا ہے ان ٹرمز آف اسٹرنگ اور اس کے بعد اگلی دو لائنیں ہیں وہ آپ نے دیکھی ہوئی ہیں وہ ہم ڈائنامیکلی میمری الوکیٹ کرا رہے ہیں اپروپریٹ ٹائپ کی اس میمری uh, کو پوائنٹ uh, کروا رہے ہیں بفر پوائنٹر کے ذریعے اور پھر اسٹرنگ کاپی کروا دیا سو so یہ کوڈ ہے جو کہ یوز کیا گیا ہے انٹ کو کنورٹ کرنے کے لیے اسٹرنگ میں آٹومیٹک ٹائپ کنورژن اور جو دوسرا آپ اسکرین کے اوپر فنکشن دیکھ رہے ہیں وہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے کہ گیٹ اسٹرنگ پوائنٹر ہے کانسٹنٹ ممبر فنکشن ہے جو کہ بفر پوائنٹر کی ویلو کو ریٹرن کر رہا ہے یہ code snippet string S is equal to three four five three four five is a literal integer اور یہ لٹرل انٹیریئر جو ہے یہ کون سا کنسٹرکٹر کال ہوگا یہاں پہ ایک ہی کنسٹرکٹر ہے جو کہ پاسبلی کال ہو سکتا ہے اور وہ یہ ٹائپ کنورژن کنسٹرکٹر ہی ہے constructor that takes one parameter of type integer اور اگلی لائن میں سمپلی ہم یہ کر رہے ہیں کہ گیٹ اسٹرنگ پوائنٹر سے بفر پوائنٹر لیا اور دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ آبجیکٹ اسٹرنگ ایس بنا ہے اس میں کیا ہے اور ہم اسے پرنٹ کروا رہے ہیں اسکرین کے اوپر اور یہ دیکھیے ٹائپ کنورژن کنسٹرکٹر کال ہوا اور آبجیکٹ جو بنا اس میں اسٹرنگ ہے three four five this three four five is a string this is not an integer compiler نے کیا کیا کمپائلر نے آٹومیٹک کنورژن کی انٹ کو لیا اس کو کنورٹ کر کے ایک اسٹرنگ ٹائپ کا آبجیکٹ بنا دیا this is type conversion automatic type conversion ہم نے جو ابھی کوڈ کا سنائپر دیکھا تھا جس میں یہ کام ہو رہا تھا string S is equal to three four five اس میں ہم نے کہیں کمپائلر کو ایکسپلسٹلی نہیں کہا کہ آپ یہ یوز کیجئے type conversion constructor we didn't see that لیکن کمپائلر نے خود بخود سے یہ کام کر لیا ایک لحاظ سے یہ کام اچھا کیا لیکن کچھ اس کے ڈرا بیکس بھی ہیں وہ آپ کو ضرور پتہ چلنے چاہیے اور یہ ڈرا بیکس جو ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کلاس میں ہی اس قسم کے ڈرا بیکس آ جائیں لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس پوائنٹ کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیے اور یہ دیکھیے کوٹ سنائپٹ پہلی line string S is equal to A this is character A اور ہم نے ایسا کوئی کنسٹرکٹر نہیں دیا جو کہ پیرامیٹر کریکٹر ٹائپ کا لیتا ہے ہمارے خیال میں ایرر آنی چاہیے لیکن کمپائلر نے ایرر نہیں دی کمپائلر نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسا کنسٹرکٹر ہے جو کہ کریکٹر لیتا ہے نہیں ہے کوئی ایسا کنسٹرکٹر ہے جو کہ میں کریکٹر کی ٹائپ کو آٹومیٹکلی چینج کر دوں اور پھر وہ کنسٹرکٹر مل جائے اس نے کہا ہاں اگر میں کریکٹر کو انٹ میں چینج کر دوں تو I have a constructor single parameter constructor that takes as int تو وہ کیپیٹل اے کریکٹر کو کمپائلر آٹومیٹیکلی ٹائپ کورس کر کے انٹ میں کر دیتا ہے اور انٹ میں اس کی ویلو سکسٹی فائیو ہے اور اس سکسٹی فائیو کو لے کے اب وہ ٹائپ کنورژن کنسٹرکٹر جو ہے سنگل پیرامیٹر والا جو انٹ لیتا ہے اسے کال کر دیتا ہے اور یہ اب آپ کی اسکرین کے اوپر اس کی آ گئی string int called that is type conversion constructor called جو کہ انٹ کا پیرامیٹر لے رہا ہے اور اس نے انٹ جو تھا سکسٹی فائیو جو کہ آس کی ایک نمبر ہے کریکٹر اے کا سکسٹی فائیو کو اس نے ایز اے بنا دیا that is six character followed by character five اور اس کا سائز جو ہے اس کا وہ دو ہے بجائے اس کے کہ شاید ہم نے وہ لائن لکھی تھی کہ ایک اسٹرنگ آبجیکٹ بنائے جس میں اے پڑا ہو ہوا یہ کہ اسٹرنگ آبجیکٹ جو بن گیا لیکن اس میں اسٹرنگ جو ہے وہ سکس اور فائیو کریکٹر کیا اور اس کا سائز ٹو ہے یہ ڈرا بیک ہے آٹومیٹک ٹائپ کنورشن کا اور جب بھی آپ یہ یوز کریں کیئر سے یوز کریں بلکہ لینگویج نے ایک فیسلٹی پرووائڈ کی ہے کہ آٹومیٹک ٹائپ کنورژن نہ ہو سکے وہ ایکسپریسڈ کا کی ورڈ ہے سنگل پیرامیٹر کنسٹرکٹر کے ساتھ اگر آپ پہلے ایکسپریسٹ لگا دیں تو کمپائلر آٹومیٹک ٹائپ کنورژن نہیں کرتا اور یہ اسکرین کے آپ کے اوپر سامنے ہے کہ سنگل پیرامیٹر کنسٹرکٹر کے ساتھ ایکسپلسٹ لگا دیا گیا ہے this is a keyword that is this is to be invoked only when explicitly told to do so یہ دیکھیے string S that is fine default constructor call ہو جائے گا S is equal to A اب یہاں پہ آٹومیٹک ٹائپ کنورژن نہیں ہوگی اس لیے نہیں ہوگی کہ ہم نے سنگل پیرامیٹر کنسٹرکٹر کے ساتھ ایکسپلسٹ لگا دیا تھا آٹومیٹک ٹائپ کنورژن نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ ایکسپلسٹلی کمپائلر کو کہہ سکتے ہیں S one is equal to string one zero one یہ آپ ایکسپلسٹلی اسے کہہ رہے ہیں کہ 101 جو کہ انٹ ہے اسے کنورٹ کرے اور اسے اگلی لائن دس از اے ایک سینٹیکس کمپائلر کو آپ ایکسپلسٹلی کہہ رہے ہیں کہ ٹائپ کنورژن کنسٹرکٹر کو یوز کیا جائے دوسری طرح کی ٹائپ کنورژن کرنٹ ٹائپ سے کسی اور ٹائپ میں کنورٹ کرنا ہم ایک آپریٹر کو اوور کرتے ہیں اور یہ اس آپریٹر کا جنرل سینٹیکس ہے type one colon colon operator type two یہ ممبر فنکشن ہونا چاہیے اس کی کوئی ریٹرن ٹائپ نہیں ہوتی اور جو ٹائپ ٹو آپ کو سینٹیکس میں نظر آ رہی ہے that is the actual return type type one تو وہ کرنٹ کلاس ہے جس کا یہ ممبر فنکشن بن رہا ہے یہ دیکھیے اسٹرنگ کلاس اس کے ہم نے دو type conversion operators overload کر رہے ہیں کہ اسٹرنگ آٹومیٹیکلی انٹ میں کنورٹ ہو جائے اور دوسرا جو ہے وہ کریکٹر پوائنٹر میں ریٹرن ہو جائے یہ انٹ کے لیے کوڈ ہے ہم چیک کرتے ہیں اگر اس کا سائز گریٹر دین زیرو ہے تو پری ڈیفائنڈ فنکشن یوز کرتے ہیں آسکی ٹو انٹ اور وہ پیرامیٹر لیتا ہے سی اسٹرنگ وہ ہم نے بفر پوائنٹر دے دیا کیونکہ بفر پوائنٹر میں ہم نے سی اسٹرنگ ہی رکھی ہوئی ہے سو so, وہاں پہ جو کریکٹ اسٹرنگ پڑی ہوئی ہے اس کو وہ آسکی میں کنورٹ کر کے ریٹرن کر دے گا اور اگر سائز زیرو ہے تو مائنس ون ریٹرن کر دے گا اب فنکشن کا پروٹوٹائپ دیکھیے ریٹرن ٹائپ کوئی نہیں ہے جو آپریٹر انٹ انٹ جو ہے itself is acting as a return type اور یہ ریٹرن بائی ویلو ہو رہا ہے یہ دوسرا ٹائپ کنورژن کا کریکٹر پوائنٹر کے طور پہ ہم اسے کریکٹر پوائنٹر ریٹرن کرنا چاہ رہے ہیں اسٹرنگ کا ڈیٹا ممبر بفر پوائنٹر اس کی ٹائپ کیا ہے کریکٹر پوائنٹر ہم سمپلی کریکٹر پوائنٹر ریٹرن کر رہے ہیں ریٹرن بفر پوائنٹر یہ کوڈ ہے آپ کے سامنے کوڈ کا سنائپٹ ہم ایک آبجیکٹ ایس بنا رہے ہیں اور اسے انیشلائز کر رہے ہیں string two three two four سے جو پیرامیٹر ہے is string string string character C it's not a number quotes میں دیا ہوا ہے اور پھر ہم اسے آؤٹ کروا رہے ہیں ایکسپلسٹلی کہہ کہ کہ اسے آؤٹ کرے ایز این اینٹ ایک دفعہ اور ایک دفعہ آؤٹ کرے اسے ایز اے کریکٹر پوائنٹر کے اس پرٹیکولر اگزامپل میں وہ دونوں دفعہ ٹو تھری ٹو فور ہی ریٹرن کر رہا ہے ٹو تھری ٹو فور جو کہ ایز اے اسٹرنگ دیا گیا تھا اگر آپ اس کو نمبر میں کنورٹ کریں تب بھی یہی ہے اور جب آپ کریکٹر پوائنٹر کے طور پہ لاتے ہیں تب بھی آپ کو یہی ویلو دیتا ہے انٹ کے علاوہ اگر آپ نے کسی اور یوزر ڈیفائن ٹائپ میں کرنا ہو تو وہ بھی ایزی طریقہ ہے آپریٹر کے بعد آپ اس ٹائپ کا نام دیتے ہیں complex huge int int vector یہ تین کلاسز ہیں جو ہم نے سمجھ لیجیے ڈیفائن کی ہوئی ہیں اور ہم کرنٹ اسٹرنگ ٹائپ سے ان ٹائپس میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اس ٹائپ کنورژن آپریٹر اس کے بھی ڈرا بیکس ہیں اور وہ میں ڈرا بیک جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ اسکرین پہ دیکھیے وہی اسٹرنگ کلاس ہے اس کا سنگل پیرامیٹر کنسٹرکٹر آپ کو دکھایا ہوا ہے جو کہ کریکٹر پوائنٹر ٹائپ کا پیرامیٹر لیتا ہے اور ایک ٹائپ کنورژن آپریٹر صرف یہاں پہ ہے انٹ میں کنورٹ کر رہا ہے اس ویلیو کو اور کوئی کنورٹ نہیں ہے ابھی پہلی دیر میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ کریکٹر پوائنٹر بھی ہے لیکن فار دا ٹائمنگ ہم اسے یہاں سے نکال رہے ہیں so I have only one type conversion operator that is int string کی ویلو کو انٹ میں کنورٹ کیا جا رہا ہے اسکرین پہ کوڈ دیکھیے ہم نے ایک آبجیکٹ ڈکلیئر کیا ایس کا اسے انیشلائز کیا کیا فاخر سے ایف اے کے ایچ آئی آر یہ سی اسٹرنگ دی ہم نے سنگل پیرامیٹر کنسٹرکٹر جو ہے وہ کال ہو گیا type conversion constructor converting from C string to string object اور اس کے بعد ہم نے ایس کی ویلو کو اسکرین پہ کیا سی آؤٹ کے ذریعے cout insertion operator S اور ابھی ایک اسکرین پہلے آپ نے دیکھا تھا ہم نے انسرشن آپریٹر کو اوور لوڈ نہیں کیا ایرر آنی چاہیے تھی لیکن کمپائلر ایرر نہیں دے رہا کیوں نہیں دے رہا اس لیے کہ وہ آٹومیٹکلی ٹائپ کنورژن کر رہا ہے اس نے کہا کہ ایس ہے انسرشن آپریٹر نہیں ہے میں اس آبجیکٹ ایس ایس کو کسی ایسی چیز میں چینج کر سکتا ہوں جس کے لیے انسرشن آپریٹر پہلے سے دیا اس نے کہا ہاں انٹ کا ٹائپ کنورژن آپریٹر دیا ہوا ہے انہوں نے so object S string object S کو لو اسے انٹ میں کنورٹ کرو اور انٹ کا کیونکہ انسرشن آپریٹر دیا ہوا ہے تو ویلو پرنٹ کروا دو سو ہو یہ رہا ہے کہ فاخر کا جو اسے کنورٹ کیا جا رہا ہے انٹ میں اور ویلو آپ اسکرین پہ نظر آ رہی یہ کے اوپر جنک ریٹرن سے یہاں مراد ہے کہ فاخر کو اس نے کسی طرح انٹ میں کنورٹ کیا اور جو انٹیریئر ویلو آئی وہ یہاں پہ آ رہی ہے ہے ٹھیک جی اسے بچا کیسے جائے اس سے بچنے کا کوئی ایلیگنٹ طریقہ نہیں ہے جیسا کہ سنگل پیرامیٹر کنسٹرکٹر کے کیس میں تھا ایکسپلسٹ کا کی ورڈ دے دیا تھا یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ جو سجیسٹ کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر اس قسم کا آٹومیٹک ٹائپ کنورژن میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کلاس کے لیے کچھ مسئلے ہیں تو آپ سرے سے اسے کنورٹ ہی نہ کیجیے اس آپریٹر کو اوور لوڈ ہی نہ کیجیے ایک علیحدہ سے ایکسپلسٹ ممبر فنکشن دے دیجیے جس کی ریٹرن ٹائپ وہ ہو جو آپ چاہ رہے ہوں تاکہ آپ ایکسپلسٹلی کال کر سکے کمپائلر امپلسٹلی نہ کر سکے اور آپ اسکرین پہ دیکھیے آخری لائن انٹ ایز انٹ کہ ایز انٹ کا ممبر فنکشن اگر آپ کال کریں تو وہ انٹ ویلو ریٹرن کرے گا اور ایز ایز انٹ میں آپ نے کرنا کیا ہے وہی کوڈ ایگزیکٹلی وہی ہے جو کہ آپریٹر انٹ میں یوز کیا گیا تھا کہ آسکی ٹو انٹ کا پری ڈیفائنڈ ممبر فنکشن کال کیا جا رہا ہے اسے بفر پوائنٹر پاس کیا جا رہا ہے اور سی اسٹرنگ میں جو کچھ ہے وہ ریٹرن کر رہا ہے ایز ایز اے اس کا کورسپونڈنگ آسکی نمبر کے طور کے اوپر سو کوڈ ایگزیکٹلی وہی ہے جو آپریٹر انٹ کا تھا لیکن اس کا بینیفٹ یہ ہوا کہ جب ہم نے cout insertion operator S کیا تو کمپائلر نے ایرر دے دیا ہم نے اسٹرنگ ایس کے لیے انسرشن آپریٹر اوور لوڈ نہیں کیا اسٹرنگ ایس کے لیے کمپائلر کو کوئی ایسا member function conversion member function نہیں ملا کہ اسے اٹھا کے کسی ایسی ٹائپ میں کنورٹ کر دے جس کے لیے انسرشن آپریٹر پہلے سے ڈیفائنڈ ہو so that is an error so اگر آپ یوزر کا انٹینٹ یہی تھا کہ اس اسٹرنگ کا اکیولنٹ انٹ کو ہی پرنٹ کروانا ہے تو وہ ایکسپلسٹلی کہے اور اگلی لائن یہی کر رہی ہے cout insertion operator S dot as int کہ ایس کو آپ ایز انٹ ممبر فنکشن کے ذریعے انٹ میں کنورٹ کیجیے اور اسے دکھا دیجیے سو دس از اے سولوشن کہ جہاں پہ آپ کو امپلسٹ کنورژن مسئلے ڈالتی نظر آئے اپنی آپ کی کلاس کے لیے وہاں پہ آپ ایک علیحدہ سے ایکسپلسٹ ممبر فنکشن ڈیفائن کر دیجئے اور جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے اس وہاں پہ آپ یہ ممبر فنکشن ایکسپلسٹلی کال کر لیں تاکہ امپلسٹ کنورژن کے ڈرا بیک سے بچ جائیں اس کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکچر کے اختتام پر پہنچتے ہیں جیسا کہ ہمارا معمول ہے آج کے لیکچر کا کچھ ریویو ہم نے یونری آپریٹر سے اسٹارٹ کیا پری انکریمنٹ پوسٹ انکریمنٹ اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ ان دونوں کی فنکشنلٹی دیکھنی تھی کہ پری انکریمنٹ اور پوسٹ انکریمنٹ کی فنکشنلٹی کیا ہے پری انکریمنٹ ویریبل میں ریٹرن کرتا ہے ویریبل کی ویلو کو انکریمنٹ کرتا ہے اور پھر اس کا ریفرنس ریٹرن کرتا ہے اسی طرح پوسٹ انکریمنٹ جو ہے وہ ویریبل کی ویلو کو انکریمنٹ تو ضرور کرتا ہے لیکن جو چیز ریٹرن کرتا ہے وہ پریویس ویلو ریٹرن ہوتی ہے that is the important difference post increment increment previous کو ریٹرن کرتا ہے پری انکریمنٹڈ کا ریفرنس ریٹرن کرتا ہے سو پری انکریمنٹ ایک قسم کا ویریبل ریٹرن کر رہا ہے پوسٹ انکریمنٹ ایک قسم کا کانسٹنٹ ویلو ریٹرن کر رہا ہے اور اس لیے ہم نے دیکھا تھا کہ دونوں کی جو ریٹرن ٹائپ تھی وہ فرق ہو گئی ایک کی ریفرنس ریٹرن ٹائپ دوسرے کی سمپل آبجیکٹ ریٹرن ٹائپ تھی پری اور پوسٹ انکریمنٹ میں جو ڈفرینشیشن ہے پوسٹ انکریمنٹ ایک ڈمی پیرامیٹر ان ٹائپ کا لیتا ہے جس کی وجہ سے کمپائلر ڈفرینشیٹ کر لیتا ہے کہ پوسٹ انکریمنٹ کال ہو رہا ہے یا پری انکریمنٹ کال ہو رہا ہے اس کے بعد ہم ٹائپ کنورژن میں گئے دو طرح کی ٹائپ کنورژن ہے کسی اور ٹائپ سے کرنٹ ٹائپ میں کنورٹ کرنا کرنٹ آبجیکٹ کی ٹائپ میں کنورٹ کرنا اور اس کے لیے سنگل پیرامیٹر کنسٹرکٹر جو ہے that acts as an type conversion constructor اس کے ہم نے ڈرا بیکس بھی دیکھے اس کے ڈرا بیک سے بچنے کے لیے تاکہ کمپائلر آٹومیٹیکلی یا امپلسٹلی ٹائپ کنورژن نہ کر سکے ہم اس سے پہلے ایکسپلسٹ کا کی ورڈ لگا دیں تو کمپائلر آٹومیٹیکلی ٹائپ کنورژن نہیں کر سکتا دوسری ٹائپ کنورژن تھی کرنٹ کلاس کی ٹائپ سے کسی اور ٹائپ میں کنورٹ کرنا اور اس کے لیے ایک آپریٹر اوور لوڈ کیا جاتا ہے آپریٹر اور جس ٹائپ میں کنورٹ کرنا ہے اس کا نام دیٹ از آپریٹر انٹ اگر ہم نے کرنٹ ٹائپ سے انٹ میں کنورٹ کرنا ہے آپریٹر فلوٹ اگر کرنٹ ٹائپ سے فلوٹ میں کنورٹ کرنا ہے اور اس کے بھی ہم نے ڈرا بیک دیکھے اور اس کے ڈرا بیک کا سولوشن بھی دیکھا کہ آپ اس آپریٹر کو اوور لوڈ ہی نہ کیجیے اس کی جگہ ایک علیحدہ سے ایکسپلسٹ ممبر فنکشن دے دیجیے جو یہی فنکشنلٹی اچیو کرتا ہو اس کے ساتھ ہی آپریٹر اوور لوڈنگ کا سارا ٹاپک ختم ہو گیا اگلے لیکچر سے ہم ایک نئے ٹاپک پہ جائیں گے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ